بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان آپ کی خدمت میں سسٹم پروگرامنگ کے تھرٹی نائنتھ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے FAT thirty two base system کی بات کی تھی ہم نے دیکھا کہ FAT thirty two base system جو ہے اس کے اندر جو فائل الوکیشن ٹیبل ہے وہ اس کا سائز تھرٹی ٹو بٹ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ایک انٹری ہوگی وہ تھرٹی ٹو بٹ کی انٹری ہوگی اور تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اس کے اندر total number of entries two raise to the power thirty two ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیس نہیں ہے جو ہائر فور بٹس ہوتے ہیں ان کو یوز نہیں کیا جاتا ان کو ایز اٹ از اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جو یوزیبل بٹس ہیں وہ لوور ٹوینٹی ایٹ بٹس ہیں اس لحاظ سے ایک انٹری کے اندر ٹوینٹی ایٹ بٹس ویسے تو تھرٹی ٹو بٹ کی انٹری ہے لیکن ٹوینٹی ایٹ بٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے سگنیفیکینٹ ہیں مور اوور اور اسی لحاظ سے اس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف انٹریز ہوں گی پاسبلی وہ two raise to the power twenty eight ہو سکتی ہیں اتنی انٹریز کی مدد سے ایک بہت لارج اسپیس جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس طرح فیکٹ سکسٹین میں آپ نے دیکھا کہ ٹو جی بی سے بڑی اسپیس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا پریکٹیکلی اسپیکنگ اسی طرح سے فیٹ تھرٹی ٹو کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب ڈسک ایسی آنی شروع ہو گئیں جن کا سائز ٹو جی بی سے گریٹر تھا اور جب بہت گریٹر ہو گیا تب اس کو پارٹیشن کر کے بھی مینیج کرنا پاسبل نہیں رہا تب انہوں نے فیٹ تھرٹی ٹو کی ضرورت محسوس کی اور فیٹ تھرٹی ٹو کی مدد سے جو ڈسپیس مینج کی جا سکتی ہے وہ کافی بہت لارج ہے ہم نے اور بھی اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی روٹ ڈائریکٹری کے لیے اسپیس ریزرو نہیں ہے جس طرح فیٹ سکسٹین کے اندر اور فیٹ ٹویلو کے اندر روٹ ڈائریکٹری کے لیے کچھ اسپیس ریزروڈ ہوتی ہے فیٹ تھرٹی ٹو کے کیس کے اندر روٹ ڈائریکٹری کے لیے اسپیس نہیں ریزروڈ ہوتی وہ بھی کسی کلسٹر کے اندر ہی اسٹور ہوتی ہے اور عام طور پر جنرلی وہ کلسٹر نمبر ٹو کے اندر اسٹور ہوتی ہے اور یہ انفارمیشن کے روٹ ڈائریکٹری کس کلسٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ انفارمیشن بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ہوتی ہے اور جس کو کہ ہم نے ان ڈیٹیل اس سے بھی پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی فائل کی اس فائل کو کریٹ کیا اس کو کریٹ کرنے کے بعد ہم نے روٹ ڈائریکٹری کا کلسٹر نمبر لیا اس کلسٹر نمبر کی مدد سے اس کے سیکٹر نمبر کو کیلکولیٹ کیا سیکٹر نمبر کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے روٹ ڈائریکٹری کا ڈمپ لیا تاکہ ہم اس فائل کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کر سکیں جب ہمیں فائل ملی تو ہمیں فائل کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ملا اور پھر ہم نے اس کلسٹر کو کنورٹ کر کے انٹو سیکٹر نمبر اس کلسٹر کو ریڈ کیا اور ہم نے دیکھا کہ فائل کے کانٹینٹس وہاں پہ پڑے تھے ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا باقی جو دوسرے ایکسپیریمنٹس ہیں دوسرے جو سب ڈائریکٹریز ہیں ان سب ڈائریکٹریز کو کس طرح سے ایکسیس کیا جائے سب ڈائریکٹریز کے اندر جو سب ڈائریکٹریز ہیں اور مور اوور ان کے اندر جو فائلز ہیں ان کو کس طرح سے ایکسیس کیا جائے گا یہ فیٹ سکسٹین اور ٹویلو کے کیس میں ہم نے ڈیٹیل بتایا تھا آپ as an exercise FAT thirty two کے کیس میں بالکل سیم چیز کر کے دیکھ سکتے ہیں ہوپ فلی آپ کو اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا بالکل سیم چیز ہے بس صرف فرق اتنا ہے کہ فیٹ کے اندر جو ایک انٹری ہے وہ فور بائٹس آکوپائی کر رہی ہے تو اگر سبسیکوینٹ کلسٹر کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو فیٹ کو جب ایکسیس کریں گے تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک اینٹری جو ہے وہ فور بائٹس آکوپائی کر رہی ہے جس کے لحاظ سے آپ نے اس کی اینٹری کا آف سیٹ کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کو سبسیکوینٹلی ایکسیس کرنا ہے پھر ہم نے ایک بات کی کہ فیٹ 32 کا کیونکہ سائز بہت لارج ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن جو کہ آپریٹنگ سسٹم فیٹ 32 اور فیٹ uh, 16 اور فیٹ 12 کے اندر رادر بڑی ایزیلی کیلکولیٹ کر لیتا تھا وہ انفارمیشن اس کو کہیں اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن کیونکہ فیٹ 32 کا سائز بہت زیادہ ہے تو اس انفارمیشن کو in case of FAT 32 to operating system کو اسٹور کرنا پڑتا اسٹور اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ نیکسٹ ٹائم جب اس انفارمیشن کی ضرورت پڑے تو اس کو وہ ڈائریکٹلی اس اسٹورڈ اسپیس سے ایکسیس کر لے رادر دین کہ وہ اس انفارمیشن کو پھر سے کیلکولیٹ کرے اگر پھر سے کیلکولیٹ کرے گا کیونکہ فیٹ تھرٹی ٹو کا سائز بہت لارج ہے بہت زیادہ اس کے اندر کمپٹیشنز انوالو ہوں گی ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا اس طرح سے ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ ایک یہ انفارمیشن کہیں اسٹور کر لی جاتی ہے یہ جس بلاک کے اندر اسٹور کی جاتی ہے اس کو ایف ایس انفو بلاک کہا جاتا ہے F S info block stand کرتا ہے for file system information file system information block کے اندر یہ انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ فائل سسٹم انفارمیشن بلاک کے اندر کیا ایسی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے جس کی کہ بار بار آپریٹنگ سسٹم کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کو بار بار ایکسیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس لیے اس نے اس کو ایک دفعہ کیلکولیٹ کر لیا اور اس کو اپڈیٹ کرتا آئیے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو ایف ایس انفو بلاک کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے ایف ایس انفو بلاک کا جو ایل ایس این ہے جو اس کا ایڈریس ہوتا ہے لاجیکل سیکٹر نمبر جو ہے وہ لاجیکل سیکٹر نمبر آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے گا بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فیلڈ تھی جو کہ آپ کو ایف ایس انفو بلاک کا ایل این دے رہی تھی اس کا ایل این اس فیلڈ کے اندر اسٹور ہو رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایف ایس انفو بلاک ہے اس کے اندر کیا انفارمیشن اسٹور ہوئی ہے of course F S info block ایک بلاک ہوگا عام طور پہ اس کا سائز فائیو ہنڈریڈ ٹویلو ہوگا جو اس کے اندر فرسٹ فیلڈ ہے اس کا سائز فور بائٹس ہے یعنی کہ ایک ڈبل ورڈ ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ایک سمپلی ایک سگنیچر ہے اس کو کہا جاتا ہے لیڈ سگنیچر لیڈ سگنیچر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سگنیچر بالکل بلاک کے اسٹارٹ میں آتا ہے اور اس کی ویلیو ہمیشہ four one six one five two five two ہوگی جب یہ ویلیو آپ انکاؤنٹر کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ایف ایس انفو بلاک کا بالکل اسٹارٹ ہے اب اسٹارٹ کے بعد فور ایٹی بائٹس ایسے ہیں جو کہ ریزروڈ ہیں وہ ابھی یوز نہیں ہو رہے مے بی آنے والے ورژنس کے اندر یوز ہوں گے عام طور پہ جب آپ اس کا ڈمپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ویلیوز زیرو پڑی ہوئی ہیں اس انفارمیشن کے بعد اس ان زیروز کے بعد جب انفارمیشن جو کہ ہماری امپارٹنٹ انفارمیشن ہے جب وہ اسٹارٹ ہونے لگتی ہے تو اسٹارٹ ہونے سے پہلے اگین ایک اور سگنیچر ہوتا ہے یہ signature closer to the information ہے یہ ایک طرح سے سگنیفائی کرتا ہے کہ جو ہماری انفارمیشن ہے وہ اب قریب آ گئی ہے یہ فور بائٹس کا سگنیچر ہے اس کا اس لحاظ سے آف سیٹ بنتا ہے فور ایٹی فور اس سگنیچر کی جو ویلیو ہوگی ہمیشہ وہ six one four one seven two seven two ہوگی جب آپ کو یہ سگنیچر ملتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہاں سے ایف ایس انفارمیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے اب یہاں سے ہماری وہ انفارمیشن اسٹارٹ ہوتی ہے جس انفارمیشن کی آپریٹنگ سسٹم کو بار بار ضرورت پڑتی ہے کب ضرورت پڑتی ہے جب بھی اس نے کوئی فائل کے لیے کوئی چیز الوکیٹ کرنی ہے یا ڈی الوکیٹ کرنی ہے اس انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنے کی یا اس انفارمیشن کو ریڈ کرنے کی اس کو بار بار ضرورت پڑے گی یہ ایسی ہی ایک انفارمیشن فری کاؤنٹ ہے کہ کتنے ایسے کلسٹرز ہیں جو کہ اس وقت فری ہیں آف کورس جب اس نے ایک فائل کو ایلوکیٹ کرنا ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس فائل کو کریٹ کرنے کے لیے اس کے پاس اسپیس اویلیبل بھی ہے یا نہیں اویلیبل فیٹ 12 اور فیٹ 16 کے اندر یا آن دا فلائی کیلکولیٹ کرتا ہے دیکھتا ہے کتنے کلسٹرز فری ہیں اور اس کی مدد سے وہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اس فائل کے لیے الوکیٹیبل اسپیس اویلیبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ فیٹ تھرٹی ٹو کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس انفارمیشن کو بار بار کیلکولیٹ کرنا زیادہ کاسٹ کرتا ہے تو اس انفارمیشن کو ہم نے اسٹور کیا ہوتا ہے اس ایف ایس انفو بلاک کے اندر یہ ڈبل ورڈ آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ کتنے بلاکس جو ہیں وہ اس وقت فری ہیں اور جب کوئی فائل ڈیلیٹ ہوتی ہے تو اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور جب کوئی فائل اگین رائٹ کی جائے گی تب بھی اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا اینڈ سو آن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا یوز ہوگا پھر آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک اور ڈسکشن بھی کی ہوگی پلیسمنٹ پالیسی کی کہ اگر ایک آپریٹنگ سسٹم نے کوئی اسپیس الوکیٹ کرنی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے کئی جگہ پہ اسپیس اویلیبل ہے کہاں پہ اس نے الوکیٹ کرنی ہے جہاں پہ اس نے ایک فائل کو پلیس کرنا ہے اس کے لیے ایک پالیسی ڈیفائنڈ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پلیسمنٹ پالیسی اب جو بھی ڈاس کے اندر یا فیٹ 32 ٹو بیس سسٹم کے اندر پلیسمنٹ پالیسی یوز ہو رہی ہے اس کے مطابق جو نیکسٹ اسپیس بنتی ہے جہاں پہ کہ اس نے فائل کو ایلوکیٹ کرنا ہے اس کا جو کلسٹر نمبر ہے یا اس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی اس ایف ایس انفو بلاک کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے یہ نیکسٹ فیلڈ ہے اس کا آف سیٹ بنے گا 492 نائنٹی ٹو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیکسٹ فری کلسٹر کون سا ہے یہ انفارمیشن جب بھی ایک فائل کو کوئی کلسٹر ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ انفارمیشن استعمال کی جائے گی یہاں سے دیکھے گا کہ نیکسٹ فری کلسٹر کون سا ہے اور وہ کلسٹر کسی فائل کو ایلوکیٹ کیا جا سکتا پھر اس کے بعد ایک اور فیلڈ آتی ہے ٹویلو بائٹس کی فیلڈ ہے یہ فیلڈ جو ہے ابھی فی الحال یوز نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے کہ فیٹ تھرٹی ٹو کے فردر ورژنس کے اندر یہ فیلڈ استعمال کی جائے اور اس کے بعد جو لاسٹ فیلڈ ہے وہ ٹریل سگنیچر ہے ٹریل سگنیچر کا مطلب ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بالکل اس بلاک کا اینڈ ہے اس کی ویلیو عام طور پہ A A five five zero zero zero zero hex ہوگی بلکہ عام طور پہ نہیں ہمیشہ ہی اس کی یہ ویلیو ہوگی جو کہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ایف ایس انفارمیشن جو ہے ایف ایس انفارمیشن بلاک یہاں پہ اینڈ ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو انفارمیشن آپریٹنگ سسٹم کو فریکوینٹلی ریکوائرڈ ہوتی ہے وائل فائل ایلوکیشن اور فائل ڈیلیشن یہ انفارمیشن اس نے اپنے پاس اسٹور کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ فیٹ تھرٹی ٹو جس کے اندر to the power twenty two twenty eight entries ہیں اس کے اندر بار بار اس کو ٹریورس کر کے اس کے اندر لک اپ نہ کرنا پڑے بلکہ یہ ایک دفعہ کیلکولیٹ کر لے اور اسی کے اندر جو جو ڈلیشن اور اپڈیشن ہو رہی ہے وہ اب ان ویلیوز کو بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہے یہ ایڈوانٹیج ہمیں ایف ایس انفو بلاک کا اس کے علاوہ فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر ایک اور چیز ہے جو کہ فیٹ سکسٹین اور فیٹ ٹویلو کے اندر نہیں ایگزسٹ کرتی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں یہ والا file system FAT thirty two based file system جو ہے یہ اپنے بوٹ بلاک کا بیک اپ رکھتا ہے بوٹ بلاک کا بیک اپ رکھنا بہت ضروری ہے فیٹ ٹویلو اور فیٹ سکسٹین کے سسٹمز اگر آپ نے یوز کیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مے بی آپ کو ایک پرابلم فیس کرنی پڑی ہو کہ اگر آپ کی ڈیسک کا کبھی جو بوٹ بلاک ہوتا ہے جو بلاک زیرو ہوتا ہے سب سے پہلا جو بلاک ہوتا ہے L S N starting L S N جو ہوتی ہے اگر وہ کسی وجہ سے کرپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ڈسک ہے وہ یوزیبل نہیں رہتی ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کوئی سسٹم ٹرانسفر کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہتا تو بوٹ بلاک کے اندر بڑی کروشل انفارمیشن ہے اگر یہ انفارمیشن کسی وجہ سے کرپٹ ہو جائے تو آپ کی پوری ڈسک جو ہے ایک طرح سے ضائع ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس انفارمیشن کا کہیں بیک اپ رکھا جائے تو فیٹ تھرٹی ٹو بھی بوٹ بلاک کا بیک اپ مینٹین کرتا ہے جبکہ فیٹ ٹویلو اور فیٹ سکسٹین بیس سسٹمز عام طور پہ بوٹ بلاک کا بیک اپ مینٹین نہیں کرتے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس کی مدد سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بیک اپ کہاں پہ اسٹور کیا جاتا ہے اس سلائیڈ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بوٹ بلاک کا بیک اپ ہے وہ عام طور پہ بلاک نمبر سکس کے اوپر اسٹور کیا جاتا ہے جنرلی ہم کہتے ہیں کہ بلاک نمبر سکس کے اوپر اسٹور کیا جاتا ہے لیکن یہ دو اور اس کے علاوہ بیک اپس رکھتا ہے ایک بلاک نمبر سکس سے پچھلے والا بلاک اور اس سے next block in fact three blocks کے اندر اس کا بیک اپ رکھا جا رہا ہے لیکن جو اس کا بیسک جو بیک اپ بلاک ہوتا ہے وہ بلاک نمبر سکس ہوتا ہے اور ایڈوائزبل بھی یہ ہے کہ بلاک نمبر سکس کے اوپر ہی اس کا بیک اپ رکھا جائے کوئی ڈیوائس ڈرائیور ڈیولپر کو یہ نہیں سجیسٹ کیا جا سکتا کہ وہ سکس نمبر بلاک کے علاوہ کوئی دوسرا بلاک یوز کرے سکس نمبر بلاک کو ایز بیک اپ یوز کرنا ہی سب سے سیف ہے ادر وائز اگر کسی دوسرے بلاک کو یوز کیا جاتا ہے تو مے بی ڈیٹا لاس کا خدشہ ہے فیٹ تھرٹی ٹو کے لیے ہم نے جسٹ ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو دکھایا ہم نے بتایا کہ ایک فائل کا ڈمپ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں باقی ایکسپیریمنٹ آپ خود سے کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں towards N T F S base systems N T F S جو فائل سسٹم ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ونڈوز این ٹی کا یہ فائل سسٹم ہے ونڈوز این ٹی کے اندر ایک اور خصوصیت ہے جو کہ باقی دوسری ونڈوز جیسے نائنٹی ایٹ اور نائنٹی فائیو کے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے این ٹی بیس جو بھی ٹیکنالوجی ہے یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے سیکورٹی کا مطلب یہ ہے سمپلی کہ اگر آپ کا جو سسٹم ہے اس کے نمبر آف یوزرس ہیں تو ایک یوزر چاہے گا کہ اس کا ڈیٹا کوئی دوسرا یوزر نہ ایکسس کر سکے یہی چیز سیکورٹی ہے اگر آپ کو آپریٹنگ سسٹم سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے تو ہر یوزرس کے اپنے رائٹس پرولیجز پرمیشنز بنائی جا سکتی ہیں اور اگر ایک یوزر کا ایک فولڈر ہے اس کو وہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو یہ رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اس کی پرمیشن دے اس کو ایکسس کرنے کی پرمیشن دے یا نہ دے تو اس طرح سے سیکورٹی کو آپریٹنگ سسٹم جو ہے مینٹین کرتا کیونکہ N T F S base system جو ہے وہ سکیور سسٹم ہے تو اس کے اندر یہ ایک پاسبلٹی کہ اگر آپ این ٹی ایف ایس کے اندر بوٹ نہیں بھی کرتے سسٹم کو تو اس فائل سسٹم کو اس فائل سسٹم کے ڈیٹا کو ایکسس کرنا پاسبل نہیں ہوگا ان کہ کے اینٹی ونڈوز اینٹی کے اندر ہی آپ نے سسٹم بوٹ نہ کیا ہو فار ایگزامپل یعنی کہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم کو آپ نے ایک ونڈوز اینٹی بیس سسٹم بنایا ہوا ہے ونڈوز اینٹی اس کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے اب آپ اس سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور بوٹ کر لیتے ہیں ایک بوٹ ڈسکٹ سے وہ بوٹ ڈسکٹ ہے ونڈوز 98 کی یا ڈاس کی کسی ورژن کی ایک بوٹ ڈسکٹ ہے اس کی مدد سے آپ اس کو بوٹ کرتے ہیں بوٹ آپ کر لیتے ہیں کمپیوٹر چل پڑتا ہے اب کیا ونڈوز این ٹی نہیں چل رہی ونڈوز این ٹی کے سیکورٹی کے ڈرائیورز نہیں چل رہے تو کیا آپ ونڈوز این ٹی کے فائل سسٹم کو ایکسیس کر لیں گے اور جو دوسرے یوزرز کا ڈیٹا ہے اس کو آپ ایکسیس کر پائیں گے ایسا نہیں پاسبل آل دو آپ اس کو بوٹ کر لیں گے کسی دوسرے سسٹم کے اندر لیکن دوسرا سسٹم جو ہے وہ N T F S file system کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا یا تو آپ کو اسپیشل ڈرائیورز یوز کریں کوئی special software system software ایسا یوز کریں جو کہ ونڈوز این ٹی کے فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے پھر آپ مے بی اس کو ایکسیس کر لیں لیکن اگر آپ ونڈوز نائنٹی ایٹ یا ونڈوز نائنٹی فائیو سے کی مدد سے ایک بوٹیبل ڈسکٹ بناتے ہیں تو آف کورس وہ ڈاس کا ورژن جو ہے وہ N T F S file system کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو اس طرح سے سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ ڈاس کے اندر بوٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ونڈوز این ٹی کے N T F S file system کو ایکسیس کر سکیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے این ٹی ایف ایس کا جنرل اسٹرکچر ہم نے فیٹ کے اندر ڈسکس کیا کہ ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کو کہ فائل الوکیشن ٹیبل کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ روٹ ڈائریکٹری بھی ہوتی ہے in in case case of of FAT FAT twelve and sixteen N T F S file allocation table تو نہیں ہے بلکہ ایک اور ٹیبل ہے جس کو کہ ایم ایف ٹی کہا جاتا ہے M F T stands for master file table M F T کے اندر جتنی بھی فائلز کریٹ ہوئی ہوئی ہیں کسی بھی چاہے فولڈر کے اندر کیوں نہ کریٹ ہوئی ہوں ان فائلز کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے چاہے وہ کنٹرول انفارمیشن ہے اور ان سرٹن کیسز چاہے وہ فائل کا ڈیٹا ہے وہ تمام انفارمیشن وہ ایم ایف ٹی کے اندر پڑی ہوگی اس لیے ڈسک کے اوپر ایم ایف ٹی ایک لارج اسپیس آکوپائی کرتی ہے مے بی وہ اسپیس میگا بائٹس کے اندر ہو سکتی ہے فیٹ کے کیس میں اس طرح سے نہیں ہوتا تو ایم ایف ٹی کے اندر ہی سارا ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے ایم ایف ٹی کے اندر ہی ساری کنٹرول انفارمیشن ہے اور moreover in certain cases for certain files M F T کے اندر ہی ڈیٹا اسٹور ہوا ہوا ہے اور اگر کوئی لارج فائلس ہیں تو کچھ اور اسپیس بھی اویلیبل ہے جس اسپیس کے اندر آپ ان دوسری لارج فائلس کو اسٹور کر سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس کی مدد سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اینٹی بیسڈ فائل سسٹم کا کیا جنرل اسٹرکچر ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ بلاک ہے وہ بوٹ بلاک ہے عام طور پہ ایک ہی بوٹ بلاک ہوتا ہے این ٹی ایف ایس کے اندر پھر بوٹ بلاک کے بعد ماسٹر فائل ٹیبل سٹارٹ ہو جاتا ہے ایم ایف ٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے ایم ایف ٹی کے اندر تمام فائلز کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے آف کورس یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس لیے اس انفارمیشن کا بیک اپ رکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے بالکل ایک مرر ایم ایف ٹی بنائی ہوتی ہے جو information primary M F T کے اندر پڑی ہوئی ہے وہی مرر ایم ایف ٹی کے اندر پڑی ہوئی ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ سسٹم انفارمیشن ہے اس کے بعد ایم ایف ٹی کے بعد جتنی بھی اسپیس باقی بچ جاتی ہے اس کے اندر یوزر ڈیٹا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ایم ایف ٹی کی فرسٹ سکسٹین اینٹریز ہوتی ہیں سکسٹین یا ادر سیونٹین انٹریز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو ان سکسٹین اینٹریز کا بیک اپ بھی کہیں پہ رکھنا بڑا ضروری ہے تو بالکل ڈسک کے مڈل کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ ایم ایف ٹی کا کہ فرسٹ سکسٹین اینٹریز کا بیک اپ اسٹور کیا جائے ایم ایف ٹی کے اندر یہ والی اینٹریز اگر کرپٹ ہو جائیں کیونکہ یہ بہت امپارٹینٹ اینٹریز ہیں تو اس بیک اپ میں سے ایکسیس کی جا سکتی ہیں اور کافی حد تک ڈیٹا ریکور کیا جا سکتا ہے تو اس لیے ان فرسٹ سکسٹین انٹریز کا بیک اپ مینٹین کیا جاتا ہے in the middle of the disk آپ نے ابھی دیکھا کہ جنرل جو ہم نے اسٹرکچر ڈسکس کیا ہے N T F S system کا اس کے اندر جو سب سے پہلا بلاک ہے وہ بوٹ بلاک ہے ہر فائل سسٹم کے اندر آف کورس پہلا بلاک جو ہوگا بوٹ بلاک ہوگا اور یہ سب سے کروشل انفارمیشن اسٹور کرتا ہے اباؤٹ دس والیوم جو بوٹ بلاک ہے اگین 512 ٹویلو بائٹس کا بلاک ہے for N T F S اور اس کے اندر بھی بایوس پیرامیٹر بلاک پڑا ہوتا ہے لیکن بایوس پیرامیٹر بلاک اس کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا اسٹرکچر بالکل سیم نہیں ہے as compare to the FAT کیونکہ یہ بالکل ڈفرینٹ فائل سسٹم ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹ بلاک کے اندر کیا چیز پڑی ہوتی ہے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹ بلاک جو ہے وہ 512 بائٹس کا ایک بلاک ہے جو زیروتھ بائٹ ہے جس طرح سے پریویس بوٹ بلاکس کے اندر بھی آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک جمپ انسٹرکشن پڑی ہوتی ہے یہ جمپ انسٹرکشن جمپ کر رہی ہوتی ہے عام طور پہ بوٹ اسٹریپ کوڈ کی طرف تاکہ ڈیٹا کو پروسیسر کوڈ سمجھ کے ایگزیکیوٹ نہ کرے اور بیچ میں سارا ڈیٹا ہے اس کے اندر ایٹ بائٹس کا او ای ایم آئی ڈی پڑا ہوا ہے ان فرسٹ تھری بائٹس کے بعد ایٹ بائٹس کا او ای ایم آئی ڈی پڑا ہوا ہے اس کا آف سیٹ اس لحاظ سے بنتا ہے تھری اور پھر بی آف سیٹ کے اوپر ٹوینٹی فائیو بائٹس کا بایوس پیرامیٹر بلاک پڑا ہوا یہ اس کی بیسک انفارمیشن ہے اور اسی طرح سے جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ فار کے کیس میں ایکسٹینڈیڈ بایوس پیرامیٹر بلاک ہوتا ہے اسی طرح N T F S base system کے اندر بھی ایکسٹینڈیڈ بایوس پیرامیٹر بلاک ہوتا ہے اور اس کا آف سیٹ اس لحاظ سے بوٹ بلاک کے اندر 24 فور بنے گا یہ ہمارا ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس والیوم کو ایکسس کرنے کے لیے بہت کروشل ہے اور اس سارے ڈیٹا کے بعد کوڈ سٹارٹ ہو سکتی ہے یہ کوڈ سٹارٹ یہ کوڈ جو ہے یہ عام طور یہ بوٹ اسٹراپ لوڈر ہوتا ہے یہ عام طور پہ دیکھتا ہے کہ کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ کوڈ اور اینڈ میں جو ٹو بائٹس ہیں one F E hex offset کے اوپر یہ ایک ورڈ ہے اور یہ اسی طرح سے ایک سگنیچر ہے جو مارک کرتا ہے کہ یہاں پہ بوٹ سیکٹر اینڈ ہو گیا ابھی آپ نے دیکھا کہ بوٹ بلاک کے اندر بایوس پیرامیٹر بلاک یعنی ایکسٹینڈیڈ بایوس پیرامیٹر بلاکس جو ہیں وہ ریزائڈ کرتے ہیں ان کا اسٹرکچر سیم نہیں ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا فیٹ سکسٹین کے اندر اور فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ کیوں ہے کیونکہ یہ ایبسولیوٹلی ڈفرینٹ فائل سسٹم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے اور ان کے ہر بائٹ کا کیا میننگ ہے اور اس کی مدد سے ہم اس فائل سسٹم کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی آف سیٹ سے آپ کا بایوس پیرامیٹر بلاک سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر انفارمیشن ہے about the number of bytes per sector یہ جانی پہچانی سے انفارمیشن ہے کہ ایک سیکٹر کے اندر ٹوٹل کتنے بائٹس ہیں اور پھر اسی طرح سے این ٹی ایف ایس کے اندر بھی جو اسمالسٹ ایلوکیٹیبل یونٹ ہے وہ کلسٹر ہوتا ہے اور کلسٹر کیا چیز ہے ایک کلیکشن آف کنٹیگوس بلاکس تو ایک کلسٹر کے اندر کتنے کنٹیگوس بلاکس ہیں یہ انفارمیشن بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ایٹ آف سیٹ ڈی یہاں سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایک کلسٹر کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں اور پھر ریزروڈ سیکٹرز نیکسٹ جو فیلڈ ہے اس کے اندر ای آف سیٹ کے اوپر وہ نمبر آف ریزروڈ سیکٹرز ہیں نمبر آف ریزروڈ سیکٹرز کا مطلب ہے کہ شروع میں ایم ایف ٹی سے پہلے جو سیکٹرز ریزروڈ ہیں جو کہ بوٹ بلاک کے لیے ریزروڈ ہیں وہ کتنے ہیں پھر اس کے بعد جو نیکسٹ تھری بائٹس ہیں یہ فی الحال یوز نہیں ہو رہے اور ان کی ویلیو جو ہے وہ ہمیشہ زیرو ہوگی اور ان تھری بائٹس کے بعد ایک اور ورڈ آتا ہے وہ بھی یوز نہیں ہو رہا فی الحال این ٹی ایف ایس اس کو نہیں یوز کر رہی پھر اس کے بعد میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ آتا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا فائل سسٹم استعمال ہو رہا ہے اور این ٹی ایف ایس کے لیے جو کوڈ استعمال ہوتی ہے فار میڈیا ڈسکرپٹر وہ ایف ایٹ ہے اگر اس بائٹ کے اندر ایف ایٹ پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو فائل سسٹم ہے وہ این ٹی ایف ایس ہے پھر اس کے بعد ایک ورڈ ہے اور اس ورڈ کی ویلیو ہمیشہ زیرو ہوگی in case of N T F S پھر سیکٹرز پر ٹریک یہ بھی ٹرم آپ نے پہلے کئی دفعہ سنی ہے کہ ایک ٹریک کے اوپر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو ایک ورڈ سائزڈ ہے یہ ایٹین آف سیٹ کے اوپر پلیسڈ ہے اور اسی طرح سے نمبر آف ہیڈز جو بھی ڈسک ہے اس کے کتنے فزیکل ہیڈز ہیں یہ بھی ایک ورڈ سائزڈ ویلیو ہے اور یہ پلیسڈ ہے at offset one A hidden sectors بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پارٹیشن کے اندر بوٹ بلاک سے پہلے کچھ ایسے بلاکس ہوتے ہیں جو کہ انہیں استعمال نہیں ہو پاتے ان کو ہڈن سیکٹرس uh, کہا جاتا ہے تو نمبر آف ہڈن سیکٹرس جو ہیں وہ ون سی کے اوپر ون سی آف سیٹ کے اوپر پڑے ہوں گے پھر ایک ڈبل uh, ورڈ آتا ہے یہ double word N T F S نہیں یوز کر رہی اور ایک اور ڈبل ورڈ آتا ہے یہ ڈبل ورڈ بھی این ٹی ایف ایس نہیں یوز کر رہی اس کے بعد آف سیٹ ٹوینٹی ایٹ کے اوپر ایک ڈبل ڈبل ورڈ آتا ہے یہ ڈبل ڈبل ورڈ جو ہے یہ ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز ہے یعنی کہ اس والیوم کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز کتنے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جتنا آج کل ڈسک کا سائز ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ کافی بڑا نمبر ہونا چاہیے تو اس لیے یہ ڈبل ڈبل ورڈ ہے یعنی کہ کواڈ ورڈ ہے رادر ایٹ بائٹس کا یہ ورڈ ہے یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ ٹوٹل کتنے سیکٹرز اویلیبل ہیں آن دس والیوم اس سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے یہ سچویٹڈ ہے ایٹ آف سیٹ تھرٹی یہ بھی ایک کوڈ ورڈ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ جو ایم ایف ٹی ہے یعنی کہ جو پرائمری ایم ایف ٹی ہے وہ کس کلسٹر نمبر کے اوپر سچویٹڈ ہے اس میں ایک ڈفرینس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیٹ بیسڈ سسٹمز ہوتے ہیں اس کے اندر فیٹ جو ہے وہ کسی کلسٹر کے اوپر ریزائڈ نہیں کرتی جو کلسٹر نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ٹو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کلسٹرز کے اندر یوزر ڈیٹا ریزائڈ کرتا ہے یا in case of FAT thirty two maximum clusters کے اندر روٹ ڈائریکٹری بھی آ سکتی ہے لیکن in case of N T F S جو ایم ایف ٹی ہے جو اکولنٹ آف فیٹ ہے ان دس کیس لیکن ایگزیکٹ ایکولنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اور انفارمیشن بھی اسٹور کرتا ہے یہ ایم ایف ٹی کلسٹرز کے اوپر ریزائڈ کرتی ہے اس کے لیے الگ سے سسٹم ایریا ریزرو نہیں کیا گیا تو پرائمری ایم ایف ٹی ہے وہ جس کلسٹر کے اوپر ریزائڈ کر رہی ہے اس کا کیا نمبر ہے جو اس کلسٹر کا نمبر ہے وہ 30 offset within the boot block پڑا ہوگا یہاں سے آپ کو پرائمری ایم ایف ٹی کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر مل گیا ہے اور اس ایم ایف ٹی کو آپ اگر ایکسیس کر لیں تو آپ پورے فائل سسٹم کو اور اس کے اندر فائلز ہیں اور ان کے اندر جو ڈیٹا ہے اور جو ڈائریکٹریز ہیں ساروں کو ایکسیس کر سکتے ہیں پھر اسی طرح میں نے بتایا کہ ایم ایف ٹی کی ایک بالکل بیک اپ پڑی ہوتی ہے جس کو کہ مرر کہا جاتا ہے ایم ایف ٹی مرر کہا جاتا ہے تو ایم ایف ٹی مرر جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر ایم ایف ٹی مرر کا بھی اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے تو جو اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ بھی ایک کوارڈ ورڈ کی فارم کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی ایٹ بائٹس ریزروڈ ہے پھر اسی طرح سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے وہ فورٹی آف سیٹ کے اوپر سچویٹیڈ ہے اس کے اندر انفارمیشن پڑی ہوگی کہ clusters per file record segment یعنی کہ ایک جو فائل کا ریکارڈ ہے ایم ایف ٹی کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو فائل ریکارڈ کی بات ہوگی تو ایک اگر فائل کا جو ریکڈ ہے اس ریکڈ کے اندر کتنے کلسٹرز الوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ انفارمیشن ہمیں ملے گی فورٹی آف سیٹ سے اور پھر جو ایک N T F S system ہے آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اندر پڑھا ہوگا کہ تین قسم کے فائل سسٹمز ہوتے ہیں ایک کنٹیگوس الوکیشن سسٹمس اور ایک چینڈ آلوکیشن اور ایک انڈیکسڈ آلوکیشن سسٹم جو کنٹیگوس ہیں فار ایگزامپل سی ڈیز کے اندر جو فائل سسٹم یوز کیا جاتا ہے وہ کنٹیگوس فائل سسٹم ہے جو چینڈ ہے فیٹ اسی کی طرح کی ایک اگزامپل ہے اور این ٹی ایف ایس جو ہے وہ انڈیکسڈ فائل سسٹم کی ایک ایگزامپل ہے ہر ایک کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوں گے آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں ڈسکس کیے ہوں گے تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ این ٹی ایف ایس جو ہے یہ انڈیکسڈ فائل سسٹم ہے اور ایک اس کے اندر آپ کو انڈیکس بلاکس مینٹین کرنے پڑتے ہیں جو کہ فائل کے جو کلسٹرز ہیں ان کی انڈیکس سٹور کرے گا آف کورس انڈیکس بلاک بھی کسی کلسٹر کے اندر سٹور ہوگا یا نمبر آف کلسٹرز کے اندر سٹور ہوگا تو یہ انفارمیشن کہ ایک انڈیکس بلاک کے لیے کتنے کلسٹر ریزرو کیے جا رہے ہیں یہ انفارمیشن پڑی ہوگی in the field at forty four offset پھر اس کے بعد ایک اور کواڈ ورڈ آپ کو پتہ لگ رہا ہے ایٹ بائٹس کی فیلڈ ہے اس فیلڈ uh, کے اندر والیوم سیریل نمبر پڑا ہوا ہوگا جس طرح سے آپ نے دوسرے کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ جو بھی فائل سسٹم ہو اس کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے یہ serial number 48 at offset کے اوپر پڑا ہوگا اور 50 آف سیٹ کے اوپر چیک سم پڑا ہوا ہے یہ چیک سم ڈیٹا انٹیگریٹی کو چیک کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ابھی ہم نے این ٹی ایف ایس کے بوٹ بلاک کو ڈسکس کیا ہم نے ویسے ایز سچ اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کیا کہ اس کے اندر کیا کیا فیلڈس ہیں اور ان کا کیا میننگ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بوٹ بلاک ہے اس بوٹ بلاک کو آپ ایکسیس کرتے ہیں تو اس کی انفارمیشن کس فارم کے اندر نظر آئے گی اور آپ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک آپ کو سیمپل دکھاتے ہیں اور اس سیمپل کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بوٹ بلاک کو ریڈ کیا این ٹی ایف ایس کسی سسٹم کے بوٹ بلاک کو ریڈ کیا اور اس کو ایک فائل کے اندر سٹور کر لیا اور اس فائل کا ہم نے یہاں پہ ڈمپ لیا اس ڈمپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کافی حد تک نظر آ رہی ہے فار ایگزامپل جیسے انفارمیشن تھی about number of sectors per cluster تو number of sectors per cluster جو ہیں یہ سچویٹڈ تھے at the offset D hex تو ڈی ہیگس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس انفارمیشن کو ریڈ کیا جائے تو وہاں پہ پڑا ہوا ہے زیرو زیرو زیرو ایٹ اس کا مطلب ہے کہ eight sectors are with a cluster یعنی کہ ایک کلسٹر کے اندر ایٹ سیکٹرز ہیں اس لحاظ سے four zero nine six bytes کا کلسٹر ہوگا اگر سیکٹر کا size five hundred twelve bytes ہے اسی طرح سے بی ہیگز کے اوپر جو انفارمیشن تھی وہ ہمیں یہ اسپیسیفائی کر رہی تھی کہ سائز کیا ہے ایک سیکٹر کا ان بائٹس تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ہیگس کے اوپر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ زیرو ٹو زیرو زیرو ہے zero two zero zero indicate کرتا ہے کہ فائیو ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس یعنی کہ ایک سیکٹر کے اندر فائیو ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس ہیں zero two zero zero hex کے اندر ہے اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کریں تو فائیو ہنڈریڈ اینڈ ملتا ہے آپ کو پھر اگر اس کا فرسٹ بائٹ دیکھیں فرسٹ بائٹ ای بی ہے ای e بی کیا سگنیفائی کرتا ہے یہ او پی کوڈ ہے O P code for jump instruction near jump کے لیے یہ ایک او پی کوڈ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں شارٹ جمپ کے لیے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایک جمپ کی انسٹرکشن ہے جو فرسٹ تھری بائٹس کے اندر سچویٹیڈ ہے اور پھر اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے این ٹی ایف ایس جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شروع کے اندر وہ او ای ایم آئی ڈی آپ کو ادھر اسپیسیفائی کر رہا ہے N T F S base systems کے لیے جو O E M I D وہ یوز کر رہا ہے وہ این ٹی ایف ایس ہے پھر اسی طرح تھرٹی ہیگس کے اوپر انفارمیشن تھی سیکٹرز اس کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی تھی کہ starting cluster number for M F T primary M F T کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر وہاں پہ ایک کواڈ ورڈ پڑا ہوا ہے تو ادھر تھرٹی ہیگس کے اوپر دیکھیں جو کواڈ ورڈ پڑا ہوا ہے اگر آپ اس ویلیو کو ریڈ کریں تو یہ ویلیو بنے گی فور یہ فور کی اکولنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کلسٹر نمبر ہے of the primary M F T وہ فور ہے اسی طرح سے اس کے بعد جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ مرر ایم ایف ٹی کے بارے میں پڑی ہوئی ہے جو نیکسٹ ایٹ بائٹس ہیں اس کے اندر starting cluster number of mirror M F T پڑا ہوا ہے اگر اس پورے ایٹ بائٹس کو ریڈ کریں تو یہ ویلیو بنتی ہے zero seven F F five four یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ zero seven F F five four is the cluster number of the mirror M F T اس طرح سے باقی جتنی بھی اس کے اندر انفارمیشن ہے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں بوٹ بلاک کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہے اب ہم ایم ایف ٹی کی بات کرتے ہیں ایم ایف ٹی ایک ٹیبل ہے اس کے اندر نمبر آف اینٹریز ہیں یہ اینٹریز جو ہیں ان کا سائز فکسڈ نہیں ہے ون کے بائٹ بھی ہو سکتا ہے ففٹین ہنڈریڈ بائٹس آلموسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ٹو کے بائٹس بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر نمبر آف اینٹریز ہیں لیکن اس کے اندر کچھ اسٹارٹنگ اینٹریز ایسی ہیں جو کہ ریزروڈ ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور پھر کئی قسم کی فائلز ہو سکتی ہیں ایک فائل ہو سکتی ہیں جو کہ بہت اسمال ہے in size few bytes require کرتی ہیں تو کیونکہ M F T entry is quite large fifteen hundred bytes تک اس کا سائز ہو سکتا ہے تو in case fifteen hundred bytes کی یہ اینٹری ہے اور آپ فائل کریٹ کرتے ہیں of ten twenty bytes hundred bytes ہے یا ٹو ہنڈریڈ بائٹس تو پاسبلی اس طرح کی جو اسمال فائل ہے ویری اسمال فائل ہے وہ ایم ایف ٹی کے انٹری کے اندر ہی ریزائڈ کرے گی اس کے لیے کوئی الگ سے کلسٹر نہیں ایلوکیٹ ہوگا اس طرح سے آپ نے جو کلسٹرز ہیں ان کو ریڈیوس جو کلسٹر آپ کو بتایا گیا تھا اس کے اندر اگر سے four zero nine six bytes کا کلسٹر ہے تو کلسٹر کیا ہوتا ہے اسمالسٹ ایلوکیٹیبل یونٹ ہوتا ہے اگر ٹوینٹی بائٹس کے لیے آپ ایک فائل الوکیٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک کلسٹر ایلوکیٹ کرنا پڑے گا four zero nine six bytes جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جائیں گے جن میں سے 4076 زیرو سیون سکس فائٹس جو ہیں وہ یوز نہیں ہو رہے ہوں گے ایم ایف ٹی کا ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اسمال فائل ہے تو اسمال فائل کو آپ ایم ایف ٹی کے اندر ہی ریزائڈ کر سکتے ہیں تو جو کلسٹرز کی وجہ سے جو فریگمنٹیشن ہو رہی ہے اگر اس کو کلسٹر ایلوکیٹ کرتے اور جو فریگمنٹیشن ہوتی ہے وہ فریگمنٹیشن کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے in case of small files in case of large files of course large file کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ایم ایف ٹی کے اندر ریزائڈ نہیں کر سکتے وہ نمبر آف کے اندر ریزائڈ کریں گے جن جن کلسٹرز کے اندر ریزائڈ کر رہے ہیں ان کی انڈیکسز ایم ایف ٹی کے اندر اسٹور ہوں گی اس طرح سے لارج فائل کو جو مینج کیا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح سے جو فائلز ہیں اور ڈائریکٹریز ہیں ڈائریکٹریز جو ہیں ڈائریکٹریز کو بھی اسی طرح سے ڈائریکٹریز کے اندر جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ساری انفارمیشن بھی ایم ایف ٹی کی انٹریز کے اندر جو بھی آپ نے ایک ڈائریکٹری کریٹ کی ہے اس کے لیے ایک ایم ایف ٹی کی اینٹری بنے گی اور اس ایم ڈائریکٹری کے بارے میں انفارمیشن جو ہے ایم ایف ٹی کی انٹری کے اندر آئے گی آئیے اس کو ایک سلائیڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم ایف ٹی ہے اس کے اندر نمبر آف ریزروڈ انٹریز ہیں جو سب سے پہلی انٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے for the M F T itself وہ ایک ایسی فائل یہ بیسیکلی سسٹم فائلز ہیں جو فرسٹ فیو انٹریز ہیں یہ کسی طرح کی سسٹم فائلز ہیں جو کہ سسٹم کو اپنی مینٹیننس کے لیے اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں اور وہاں پہ کوئی یوزر فائل کی انٹری نہیں پڑی ہو سکتی جو سب سے پہلی انٹری ہے وہ ایک فائل کی ہے اور وہ کس کون سی فائل کی ہے آپریٹنگ سسٹم اس کیس میں ایم ایف ٹی کو بھی ایز اے فائل کے طور پہ ہی ٹریٹ کر رہا ہے تو ایم ایف ٹی کی جو فائل ہے اس کی entry is the first entry of the M F T table اسی طرح سے جو سیکنڈ اینٹری ہے وہ لاگ فائل کی اینٹری ہے اینڈ سو آن اس طرح سے فیو اسٹارٹنگ فیو اینٹریز جو ہیں یہ سسٹم اینٹریز ہیں اس کے بعد پاسبل ہے کہ آپ ایک اسمال فائل کریٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک اسمال فائل کریٹ کرتے ہیں تو جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ایم ایف ٹی کے اندر ایک اینٹری کریٹ ہوگی اور اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اسی انٹری کے اندر ہی اسٹور ہو جائے گا in order to reduce fragmentation اس طرح سے یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے as compare to FAT based systems پھر آپ ایک لارج فائل کریٹ کرتے ہیں لارج فائل جو ہے وہ نمبر آف کلسٹرز آکوپائی کرتی ہے جتنے بھی وہ کلسٹرز آکوپائی کرتی ہے ان کی انڈیکسز جو ہیں وہ ایم ایف ٹی کی انٹری کے اندر اسٹور کی جا سکتی ہیں اس طرح سے انڈیکسز کو اسٹور کر کے within a single entry آپ لارج فائلس کو مینٹین کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے کوئی ڈائریکٹریز وغیرہ ہیں ڈائریکٹریز کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی M F T within itself maintain کرتی ہے اور ان کیس اگر وہ کافی لارج انٹری بن جاتی ہے تو وہ outside the M F T بھی مینٹین کی جا سکتی ہے اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایم ایف ٹی کا کیا جنرل اسٹرکچر ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک انٹری ہے وہ کیا انفارمیشن اسٹور کرے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے آئیے اس سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایف ٹی کے اندر ایک جو انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے وہ اسٹینڈرڈ انفارمیشن ہے جیسے کہ اس کی ٹائم اسٹیمپ فار ایگزامپل یعنی کہ وہ فائل کب کریٹ ہوئی تھی پھر ایٹریبیوٹ لسٹ ہے ایٹریبیوٹ جیسے کہ اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے یا رائٹ کیا جا سکتا ہے واٹ ایور پھر فائل نیم فائل نیم اس کیس کے اندر 255 کریکٹرز کا ہو سکتا ہے جو کہ یونیکوڈ ٹائپ کریکٹرز ہیں پھر سیکیورٹی ڈسکرپٹر سیکیورٹی ڈسکرپٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ کون اس فائل کو اون کرتا ہے اور کون اس کو ایکسس کر سکتا ہے اور اٹ سیلف ڈیٹا اگر وہ فائل اسمال ہے تو وہ ایم ایف ٹی کے اندر ہی اس کا سارا ڈیٹا اسٹور کیا جائے گا اور اس فیلڈ کو جس کے اندر کے ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے اس کو ڈیٹا ایٹریبیوٹ کہا جائے گا آبجیکٹ آئی ڈی نیکسٹ جو فیلڈ ہے وہ آبجیکٹ آئی ڈی ہے یہ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے جو کہ لنک ٹریکنگ سروس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ایک اور فیچر ہے جو کہ N T F S provide کرتی ہے پھر لاگڈ ٹول اسٹریم یہ این ٹی ایف ایس کے لاگ کے فیچر کے لیے یہ فیلڈ یوز ہوتی ہے این ٹی ایف ایس جو بھی ایک فائل کے اوپر ایکشنس پرفارم ہوتے ہیں ان کو لاگ بھی کر سکتی ہے اور اسی پرپز کے لیے یہ والی فیلڈ استعمال کی جاتی ہے نیکسٹ جو فیلڈ ہے وہ ریپارس پوائنٹ ہے یہ والا فیچر جو ہے یہ انسٹالیبل فائل سسٹم استعمال کرتا ہے این ٹی ایف ایس کے کیس کے اندر اور اگر انسٹالیبل فائل سسٹم انسٹالڈ ہے اس صورت کے اندر یہ والی فیلڈ استعمال کی جائے گی انڈیکس روٹ اگر ایک فائل ہے جو کہ لارج فائل ہے جس کی کہ انڈیکسز مینٹین کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کیس میں یہ والی فیلڈ استعمال کی جائے گی اور مور اوور ایک اور فیلڈ ہے اسی طرح کی انڈیکس ایلوکیشن جو کہ in case of index allocation کے کیس میں بھی استعمال کی جائے گی اور پھر ایک اور فیلڈ ہے بیٹ میپ ان کیس آپ کچھ اسپیشل فولڈرز بنا رہے ہیں ان اسپیشل فولڈرز کو مینٹین کرنے کے لیے یہ والی فیلڈ بھی یوز کی جاتی ہے پھر والیوم انفارمیشن یہ صرف ایک ہی کیس کے اندر یہ فیلڈ یوز ہوتی ہے جو کیس ہے of system file file called volume ابھی جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایم ایف ٹی کے اندر کچھ اسٹارٹنگ انٹریز ہوتی ہیں جو کہ سسٹم فائلس کے لیے ہوتی ہیں ان میں سے ایک فائل جو ہے وہ والیوم کی فائل ہے والیوم جو انفارمیشن ہے اس کو این ٹی ایف ایس ایک سسٹم فائل کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہے اور اسی کیس کے اندر یہ والی فیلڈ یوز ہوتی ہے اور ساری والیوم انفارمیشن اسی فیلڈ کے اندر پڑی ہوتی ہے اگین اسی طرح سے ایک اور فیلڈ ہے والیوم نیم یہ والی انفارمیشن بھی in case of volume system file use ہوگی اور اس کے اندر والیوم کا نام پڑا ہوا ہوگا ابھی ہم نے دیکھا کہ ایم ایف ٹی کے اندر ہر انٹری کے اندر کیا انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے ہر انٹری جو ہے ایک فائل کو کارسپونڈ کرتی ہے اور ہر انٹری کے اندر اس فائل سے ایسوسیٹیڈ انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے such as file name file time stamp اور سیکورٹی انفارمیشن اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی انفارمیشن ہیں جس کو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اب ابھی ہم نے بات کی ہے کہ starting few entries starting sixteen entries within the M F T جو ہیں وہ ریزروڈ ہوتی ہیں فار دا سسٹم اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سکسٹین اینٹریز کا کیا میننگ ہے یہ اینٹریز سسٹم کے لیے بہت امپارٹنٹ ہیں اور اس سے سسٹم سے ایسوسیٹڈ بہت امپارٹنٹ انفارمیشن پلیس کی جاتی ہے فار ایگزامپل آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ این ٹی ایف ایس ایک سیکیور سسٹم ہے تو سیکیورٹی کے بارے میں ساری جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے یا جتنی بھی سینٹرل انفارمیشن ہے وہ انہی انٹریز میں کہیں پہ اسٹور کی گئی ہے کسی طرح سے کسی فارم میں اسٹور کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ بہت وائٹل ہیں اور ان فیو انٹریز کے اندر اس کو اسٹور کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر انٹری کا کیا مقصد ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ انٹری ہے وہ کارسپونڈ کرتی ہے to the primary M F T اس انٹری کے اندر انفارمیشن ہوگی regarding the M F T اور اس ایم ایف ٹی کے بارے میں کہ وہ کون سے کلسٹر کے اوپر ریزائڈ کرتی ہے اور جو بھی اس کو انفارمیشن کنٹرول انفارمیشن وغیرہ ریکوائرڈ ہے وہ ساری انفارمیشن اس انٹری کے اندر پلیس کی گئی ہوگی اور اسی طرح سے جو مرر ایم ایف ٹی ہے مرر ایم ایف ٹی سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ساری انفارمیشن نیکسٹ انٹری کے اندر پلیس کی جاتی ہے اور اس کے بعد لاگ فائل آ جاتی ہے لاگ فائل آپ کو پتہ ہے کہ N T F S log maintain کرتا ہے جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں جن جن فائلز کے اوپر پرفارم ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک لاگ انفارمیشن مینٹین کرتا ہے یہ والی جو انٹری نمبر ٹو ہے یہ کارسپونڈ کرتی ہے ٹو دا لاگ فائل یہ بھی ایک سسٹم فائل ہی ہے جس کے اندر کے سسٹم انفارمیشن سٹور کر رہا ہے جو جو ایکشنز پرفارم ہو رہے ہیں یوزر سے ان ایکشنز کو سٹور کر رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو والیوم کی انفارمیشن ہے اس کو بھی وہ ایز اے فائل ہی ٹریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایم ایف ٹی کے اندر ایک انٹری ہوگی لیکن یہ ایک سسٹم فائل ہے تو اسی طرح سے جو تھرڈ انٹری ہے وہ ایک والیوم فائل کے لیے والیوم سسٹم فائل کے لیے انٹری ہے جس کے اندر والیوم سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے پھر ایٹریبیوٹ ڈیفینیشن جو فورتھ انٹری ہے وہ ایک فائل کو کارسپونڈ کرتی ہے اس فائل کے اندر ایٹریبیوٹ ڈیفینیشن اسٹور کی جاتی ہے یعنی کہ جو ہر فائل کو ایٹریبیوٹ اسائن کیا گیا ہے اس ایٹریبیوٹ کی ڈسکرپشن جس طرح ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا ہر انٹری کے اندر ایٹریبیوٹ پڑا ہوتا ہے اور وہ ایٹریبیوٹ کورسپونڈ کرتا ہے ہر فائل کا اپنا ایک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے اور وہ کو ریلیٹ کرتا ہے وتھ دس فائل جس کی مدد سے یہ سسٹم اپنے پاس انفارمیشن اسٹور کرتا ہے کہ کس فائل کا کیا ایٹریبیوٹ ہے تو اس ایٹریبیوٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ والی file in case of N T F S بہت امپورٹنٹ ہے پھر روٹ فائل نیم انڈیکس یعنی کہ جو روٹ کے اوپر فولڈر بنا ہوا ہے اس روٹ کے اوپر جو بھی فولڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کو بھی یہ ایز اے فائل کے طور پہ مینٹین کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے سسٹم کے اندر ایز اے سسٹم فائل ایک انٹری بنائی ہوئی ہے تو جو روٹ کے اندر انفارمیشن ہے وہ بھی ایک فائل ہے اور اس کے اگینسٹ ایک انٹری ہے کون سی انٹری ہے انٹری نمبر 5 ہے within the M F T پھر کلسٹر بٹ میپ یہ ایک بٹ میپ ہوگا آپ اس کو سمجھ لیں کلیکشن آف بٹس ہوگی یہ کلیکشن کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کلیکشن سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کون کون سے کلسٹرز یوز ہو رہے ہیں اور کون کون سے کلسٹرز نہیں یوز ہو رہے تو اس ساری انفارمیشن کو وہ ایک فائل کے اندر اسٹور کرے گا اور اس فائل کے لیے ایک اینٹری اس نے بنائی ہوگی within the M F T یہ اینٹری نمبر سکس ہے اسی طرح سے جو بوٹ سیکٹر ہے اس کیس کے اندر وہ بوٹ سیکٹر کو بھی ایک فائل کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے بوٹ سیکٹر کے اندر جو بایوس پیرامیٹر بلاک ہے اور جو بوٹ اسٹریپ کوڈ ہے وہ اس فائل کے اندر اسٹور ہو رہی ہے اور اس فائل کی اینٹری ایم ایف ٹی کے اندر اسٹور ہو رہی ہے ان اینٹری نمبر سیون اسی طرح سے آپ کو ایکسپیرئنس ہوگا کہ آپ کوئی ایک والیوم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کسی وجہ سے بیڈ کلسٹرز آ جاتے ہیں کوئی سیکٹر ڈیمیج ہو جاتا ہے فزیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے اس وجہ سے بیڈ کلسٹرز آ جاتے ہیں فیٹ کے اندر تو بیڈ کلسٹرز کو مارک کرنے کے لیے اس کلسٹر کے اوپر ایک خاص اسپیسیفک کوڈ پلیس کر دیتے ہیں جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے ایک ریزروڈ کوڈ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی فائل کے لیے ریزرو نہیں ہے یہ ایک بیڈ سیکٹر ہے چنانچہ کسی فائل کو ایلوکیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کیس کے اندر یہ ایک فائل مینٹین کر رہا ہے اور اس فائل کے اندر یہ ساری انفارمیشن اسٹور کر رہا ہے کہ کون سا کون سا کلسٹر جو ہے وہ بیڈ ہے وہ فائل کو ایلوکیٹ کسی بھی فائل کو ایلوکیٹ نہیں کرنا تو اس کے لیے ایک بیڈ کلسٹر فائل بنتی ہے اور اس فائل کی corresponding entry M F T کے اندر پلیسڈ ہے ایٹ انٹری نمبر ایٹ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہر فائل کی انٹری ہے اس کے اندر ایک سیکیورٹی کا ڈسکرپٹر ہے سیکیورٹی کی انفارمیشن ہے اور یہ انفارمیشن یوز ہوگی ایک سیکورٹی فائل کے اندر لک اپ کرنے کے لیے اس سیکیورٹی فائل سے ہمیں یہ پتہ چلے گا ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں گے کہ جو فلاں فائل ہے اس کو ان ان یوزرس ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہ یہ یوزرس جو ہیں ایکسیس نہیں کر سکتے یا یہ یوزر صرف ریڈ کر سکتے ہیں یہ یوزر صرف رائٹ کر سکتے ہیں یا واٹ ایور سو جو بھی سچویشن ہو تو یہ سارے انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے ایک این ٹی ایف ایس ایک فائل مینٹین کرتا ہے اور وہ ایک سسٹم فائل ہے اور اس فائل کی انٹری جو ہے وہ of course M F T کے اندر کریٹ کرتا ہے ایز اے سسٹم انٹری اور یہ انٹری نمبر نائن ہے پھر اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا یونیکوڈ کا این ٹی ایف ایس بلکہ انفیکٹ ونڈوز بیس سسٹم جو ہیں وہ فائل نیم جو ہیں یونیکوڈ کے اندر اسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فیٹ بیس سسٹم ہے وہ یونیکوڈ کے اندر بھی اسٹور کرتا ہے اور ایسکی کے اندر بھی اسٹور کرتا ہے لیکن جو N T F S base system ہے یہ صرف یونیکوڈ کے اندر اسٹور کرتا ہے جب یونیکوڈ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں تو جس طرح ایسکی کے اندر آپس میں ریلیشن شپ ہے اور جو کوڈز ہیں وہ کانسٹنٹ ہوتی ہیں ہر کریکٹر کو ایک اسپیسیفک کوڈ سائن ہے یونیکوڈ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے تو اگر آپ نے ایک اپر کیس کریکٹر کو ایک لوور کیس میں کنورٹ کرنا ہے اور ایک لوور کیس کو اپر کیس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کیس میں آسکی میں تو ایک سمپل فارمولا لگ جاتا ہے لیکن یونیکوڈ میں وہ فارمولا مے بی ورک کرے مے بی نہ کرے تو اس کے لیے ایک ٹیبل مینٹین کیا جائے گا اس ٹیبل کی مدد سے ہی آپ لوور کیس کریکٹر کو اپر میں یا اپر کیس کریکٹر کو لوور میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹیبل جو مینٹین کیا جا رہا ہے اس کی این ٹی ایف ایس ایک فائل مینٹین کر رہا ہے ونڈوز این ٹی ایس کے لیے ایک فائل مینٹین کر رہا ہے اور یہ فائل ایک سسٹم فائل ہے اور یہ ایم ایف ٹی کی انٹری نمبر ٹین میں پڑی ہوئی ہے اور پھر ایک اور سسٹم فائل ہے جو کہ N T F S extension file کہلاتی ہے یعنی کہ این ٹی ایف ایس میں آنے والی جو بھی ایکسٹینشنز ہیں جو بھی نئی چیزیں ہیں جس طرح ایک N T F S five کے ورژن کے اندر جو ایک نئی فیسلٹی آئی ہے وہ آف کوٹاز ہے اور ریپارس پوائنٹس ہیں اس فیسلٹی کو یوز کرنے کے لیے جو بھی اس کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ انفارمیشن یہ ایک فائل کے اندر پلیس کرتا ہے اور اس کو کہا جائے گا N T F S extension file اور اس ایکسٹینشن فائل کی انٹری ایم ایف ٹی کی انٹری نمبر 11 بنتی ہے اس کے بعد انٹری نمبر 12 سے لے کے انٹری نمبر 15 جو ہے یہ ریزروڈ ہے تو اس طرح سے ٹوٹل جو انٹریز ریزروڈ ہیں یہ بن جاتی ہیں سکسٹین انٹریز جن میں سے جو لاسٹ فور انٹریز ہیں یہ ویسے تو ابھی فی الحال استعمال نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے کہ further N T F S versions کے اندر وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے N T F S based system کو ڈسکس کیا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو سب سے سینٹرل چیز ہے جو کہ فائل سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے وہ ایم ایف ٹی ہے ہم نے دیکھا کہ ایم ایف ٹی کے اندر نمبر آف انٹریز ہوتی ہیں فرسٹ سکسٹین انٹریز ریزروڈ ہیں اس کے بعد جتنی انٹریز ہیں وہ یوزر فائل کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں اور اس کے اندر دیکھا کہ ہر انٹری کے اندر کیا کیا انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کوشش کریں گے کہ این ٹی ایف ایس کے اوپر ایک کوئی فائل کریٹ کریں اور پھر ہم اس فائل کے کانٹینٹس کو ایکسس کر سکیں اس فائل کو اوپن کیے بغیر جس طرح سے ہم نے فیٹ کے اندر یہ چیز کافی دفعہ کی ہے اور سیکنڈلی ہم یہ دیکھیں گے کہ N T F S file کو یا N T F S file system کو آپ ڈاس کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں آف کورس ویسے تو DOS N T F S کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن آپ اپنی کوئی ٹیکنیک کوئی ایسی ٹیکنیک یا بنا سکتے ہیں کہ آپ ڈاس کے اندر سسٹم بوٹ کر کے این ٹی ایف ایس کو ایکسس کر سکیں تو یہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے آج کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ